رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے اے اللہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دیجیے اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھیے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجیے اور میرے باپ آزر کو بخش دیجیے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے یعنی بروز قیامت مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعائیں آیت میں لفظ حکم سے مراد عام عقل الوحیت کتاب اور نبوت ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما کر دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل رکھیے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اعلیٰ رفیقوں میں مجھے ملا دیجیے تین بار یہی دعا کی اور مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مروی ہے اللہم اہین مسلمین و امتنا مسلمین و الحق نہ غیر خزایا ولا مبدلین یعنی اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے اور اسلام کی حالت میں ہی موت دیجیے اور نیکوں میں ملا دیجیے درا حالانکہ نہ رسوائی ہو نہ تبدیلی پھر اور دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر لوگوں میں اے اللہ جاری رہے لوگ نیک باتوں میں میری اقتدا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر پچھلی نسلوں میں باقی رکھا ہر ایک آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی نیکی اکارت عکارت نہیں کرتے ایک جہان ہے جن کی زبانیں آپ کی تعریف و توصیف سے تر ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچائی اور بھلائی دی عموماً مذہب و ملت کے لوگ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرا ذکر جمیل جہاں دنیا میں باقی رہے وہاں آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں اور اے اللہ میرے گمراہ باپ آزر کو بھی معاف فرمائیے لیکن اپنے کافر باپ کے لیے یہ استغفار کرنا ایک وعدے پر تھا جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بذریعے وہی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی بات بالکل واضح کر دی اور یہ بات آپ پر ظاہر ہو گئی کہ آپ کا باپ کفر ہی کی حالت پر مرا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اس کی عزت و محبت جاتی رہی اور استغفار کرنا بھی تر کر دیا ابراہیم علیہ السلام بڑے صاف دل اور بردبار تھے ہمیں بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی روش پر چلنے کا حکم ملا ہے وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا یعنی اپنے مشرق باپ کے لیے انہوں نے جو وہی کے ذریعے سے اطلاع پانے سے قبل استغفار کی دعا مانگی تھی پھر آگے ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کرتے ہیں کہ مجھے اے اللہ قیامت کے دن کے رسوائی سے بچا لینا جبکہ تمام اگلی پچھلی مخلوق زندہ ہو کر ایک میدان میں کھڑی ہوگی چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آذر سے ملاقات ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار آپ کا مجھ سے قول ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم سن لو جنت تو کافر پر قطعا حرام ہے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اس حالت میں بروز قیامت دیکھ کر فرمائیں گے کہ دیکھ میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا دنیا کی زندگی میں کہ میری نافرمانی نہ کر باپ جواب دے گا کہ اچھا اب نہ کروں گا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمائیں گے اب اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح آپ کی رحمت سے دور ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے خلیل ابراہیم میں نے تو جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں تلے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بجو کیچڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا حقیقتا یہی ان کے والد ہوں گے جو اس صورت میں کر دیے گئے اور اپنی مقررہ جگہ پہنچا دیے گئے اس دن انسان اگر اپنا فدیہ مال سے ادا کرنا چاہے گا گو دنیا بھر کے خزانے دے دے لیکن بے سود ہے نہ اس دن اولاد فائدہ دے گی تمام اہل زمین کو اپنے بدلے میں دینا چاہے پھر بھی لا حاصل اس دن نفع دینے والی چیز ایمان اخلاص اور شرک اور اہر شرک سے بیزاری ہے جس کا دل صالح یعنی نیک ہو یعنی شرک و کفر کے میل کچیل سے صاف ہو اللہ کو سچا جانتا ہو قیامت کو یقینی مانتا ہو دوبارہ کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل اور عامل ہو نفاق وغیرہ سے دل مریض نہ ہو بلکہ ایمان و اخلاص اور نیک عقیدے سے دل صحیح اور تندرست ہو بدعتوں سے نفرت رکھتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفہ نی صحابہ کی سنتوں اور ان کی راہ سے دل اطمینان اور الفت رکھتا ہو